حضرت ابو بردہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا بیٹا کاش تم نے ہمیں اس وقت دیکھا ہوتا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے جب ہم پر بارش ہو جاتی تو ایسی بو پیدا ہوتی کہ تم ہماری بو کو بھیڑوں کی بو سمجھتے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو باسٹھ